القتب بعد کتاب اللہ اصح القتب بعد کتاب اللہ کتاب اللہ کے بعد اللہ رب الجلال کی عظیم کتاب کے بعد سب سے بلند ترین کتاب وہ بخاری شریف کی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شروع میں نیت والی حدیث لائے انبنی بالنیات تمام کے تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے ہمارے لاہور شہر میں عظیم بزرگ ہنسی گزری حضرت حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بندہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں عشاء کی نماز کے بعد ہر کی خدمت میں بیٹھا ہوا ہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ عشاء فرمایا فرمائے لگے کہ عمل عمل بذات خود نہ چھوٹا ہوتا ہے نہ بڑا ہے عمل بذات خود نہ چھوٹا ہوتا ہے نہ بڑا لیکن حسن نیت اچھی نیت ایک چھوٹے سے عمل کو بہت بڑا بنا دیتی ہے فرمایا کام وہ بڑا نہیں جس کو ہم بڑا سمجھیں کام وہ بڑا ہے جس کو رب بڑا سمجھے اور رب کی بارگاہ میں بڑائی رب کی تو رخ کرنے سے ہوگی کہ ہر نئے عمل میں اللہ میاں کو خوش کرنا مد نظر ہو بس یہ روح ہے ہر نئے عمل کی Mm-hmm. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے لیک نیت کا بڑا دخل ہوتا ہے اچھی نیت کا ہر شاہ عبد القادر رائے پی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے ایک خلیفہ تھے حافظ صاحب کے نام سے مشہور تھے ان کا فیض بہت زیادہ پھیلا تو حافظ صاحب سے پوچھا یہ آپ کا اتنا فیض پھیل رہا ہے بچے آپ سے پڑھ رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے تو حافظ صاحب فرمائے لگے اور تو کوئی وجہ مجھے معلوم نہیں شاید ایک وجہ ہے وہ یہ کہ جب بھی جب بھی میں کسی بچے کو جب بھی میں کسی بچے کو بسم اللہ کرواتا ہوں قاعدے کی بسم اللہ کرواتا ہوں کہ جب بھی کسی بچے کو قاعدے کی بسم اللہ کرواتا ہوں تو ایک مرتبہ اپنے دل پر دھیان دے کے یہ نیت کر لیتا ہوں کہ یا اللہ اس بچے کو تجھے خوش کرنے کے لیے پڑھا رہا ہوں بس بس یہ یہ ہے اگر بیس بچوں نے بسم اللہ کی ہے تو میں بیس مرتبہ نیت کرتا ہوں کہ یا اللہ ان بچوں کو تجھے خوش کرنے کے لیے پڑھا رہا ہوں کیا معلوم اس نیک نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ فیض کا سلسلہ جاری و ساری کر رکھا ہے الحمد للہ نیت نیک ہو الحمد للہ میں ایک مرتبہ یہ ٹوبر ٹیسنگ کا علاقہ ہے وہاں ایک ہائی سکول میں جانا ہوا ایک ہائی سکول میں جانا ہوا ہے تو وہاں سکول کے بچوں میں ایک بھائی بیان کر رہے ہیں تو سکول کے بچوں سے پوچھنے لگے کہ آپ کی سکول کالج میں پڑھنے کی نیت کیا ہونی چاہیے ہاں یہ پھر کہ آپ کی سکول کالج میں پڑھنے کی نیت کیا ہونی چاہیے پھر ایک ہی جملہ فرمائے فرمائیں لگے آپ کی نیت یہ ہو خدمت خلق برضائے حق خدمت خلق برضائے حق کہ ہم خلق خدا کی خدمت کریں گے مخلوق خدا کی خدمت کریں گے خالق کو خوش کرنے کے لیے تو انشاءاللہ پھر یہ سب صلاحیتیں اللہ میاں کی خوشی میں استعمال ہوں گی الحمد کتنی آسان یا رکھنا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا ہماری زندگی کا بڑا مقصد ہے الحمدللہ باقی میرے کروں نیت نیک ہو کام ہاں عرض کرتا رہتا ہوں کاروبار کرنا دنیا نہیں یاد رکھنا کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا اگر کاروبار سچائی سے بھرا ہوا امانت داری سے بھرا ہوا خدا خوفی کے جذبے سے بھرا ہوا پھر وہ کاروبار دنیا کا نہیں جنت کا کاروبار بن جاتا ہے یار کا ہاں اللہ تعالیٰ اولاد کے بارے میں بچوں کے بارے میں بھی نیت نیک ہو ان کے بارے میں بھی نیکی کے جذبات ہوں یار الحمد للہ بچوں کے حق میں دعائے خیر ان کو نیکی کی تلقین وہ کرتے رہنا ہے ان کے حق میں دعائے خیر سے نہیں تھکنا ہے کا الحمد حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی والدہ حضرت مریم اور حضرت مریم کی والدہ حضرت حنہ بنت فاکون تو ہر دیکھو اولاد دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے ہاں اولاد اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے ہم ہر جب وہ جب وہ حاملہ ہوئی اسی وقت اللہ پاک کی بارگاہ میں نظر مانی انی نظر تو لکم معافی بتنی محررہ انی نظر تو لکما فی بدنی محرا یا اللہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کرتی ہوں اور وقف کرتی ہوں بس یہ ہے ہاں حالانکہ انی نظر معافی بتنی محرا یہاں سادہ سی بات اور کر دوں دیکھو نظر ماننا منت ماننا ایک ہے نظر لغیر اللہ غیر اللہ کے نام پر نظر یہ حرام ہے نجائز ہے غیر اللہ کے نام پر نظر ماننا یا رکھنا سادہ سے لفظ میں کبھی طلباء نظر للہ ہو ثواب لغیر اللہ ہو نظر للہ ہو نظر اللہ تعالیٰ کے نام پر ہو ثواب جس کو چاہے مرضی پہنچا دیں کتنی آ رکھ رہا ہے ہاں، اگر نظر لغیر اللہ ہو یہ حرام ہے دیکھو مثال یا اب مثال کے طور پر کوئی جانور ہے کوئی کوئی جانور ہے کوئی گائے ہے بکرا ہے کوئی اللہ تعالیٰ اپنی ہے یوں نظر ماننے کا صحیح طریقہ مثلاً یہ ہے کہ یا اللہ یہ گائے یہ بکرا یہ آپ کے نام پر ذبح کرتا ہوں ہاں، آپ کے نام پر ذبح کرتا ہوں لیکن اس کا ثواب ہر شیخ عبد القادر جلائی رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں حضرت علی حجبئی رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں تو بس الحمد للہ یہ نظر بالکل الحملّہ صحیح ہے انشاءاللہ اللہ ثواب پہنچ جائے گا الحمد ہاں کتنی آسانی کہ میرے فلاں بزرگ کو پہنچا دیں فلاں رشتہ دار کو پہنچا دیں نظر اللہ تعالیٰ کے نام پر ہو منت اللہ تعالیٰ کے نام پر ہو آ گئی اور ثواب جس کو چاہے مرضی پہنچا دیں ہاں بس تھوڑی سی نہیں اللہ تعالیٰ اپنی مہر اور اگر براہ راست یوں کہہ دیے یا رکھنا کہ یہ بکرا یہ گائے ہے یہ بھینس ہے یہ بکرا ہے یہ دیگ ہے فلاں بزرگ کے نام پر فلام بزرگ کے نام پر تو یہ ٹھیک نہیں ہے آگے کیونکہ نام تو صرف اللہ تعالیٰ کا ہونا چاہیے الحمد ثواب جس کو چاہے مرضی پہنچا دے الحمد للہ اللہ بعض ہمارے بھائی ہوتے ہیں بیچاروں کو ذرا مج... ہوتے مخلص ہوتے ہیں لیکن مسئلے کی سمجھ نہیں ہوتی اس لیے کوئی تھوڑا سا مغال تک کھا جاتے ہیں کہ براہ راست وہ بزرگ کا نام لے لیتے ہیں یہ ذرا مناسب نہیں نام اللہ تعالیٰ کا لیں اور ثواب جس کو چاہے مرضی پہنچا دیں ہاں الحمدللہ للہ کہ یہ دیگ اللہ تعالیٰ کے نام پر دیتا ہوں یہ دیگ اللہ تعالیٰ کے نام پر دیتا ہوں یا اللہ اس کا ثواب ہمارے فلاں بزرگ کو پہنچا دیں ہمارے والدین کو پہنچا دیں فلاں رشتہ دار کو پہنچا دیں کوئی الحمدللہ ثواب ہی ثواب الحمد اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے اس عمل میں میرے کروں روح آ جاتی ہے یار کہاں الحمدللہ الحمد للہ ہاں یہی ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے فرما الحمد للہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں کہ فی بطنی محررہ یار کہاں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے پھر عیص علیہ ثواب کے لیے نے کوئی وقت مقرر نہیں جب اللہ تعالیٰ توفی نصیب فرمائے اور روز عیص علیہ ثواب کریں الحمدللہ للہ ہاں اللہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اللہ تعالیٰ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ذریعے اسی طرح حسب توفیع صدقہ خیرات کے ذریعے الحمدللہ جب اللہ تعالیٰ توفیع نصیب فرمائیں عیسال ثواب کرتے رہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائیں عیسال ثواب کے لیے کو پہ یہ جو قبر ہے نا قبر قبر قبر کا جہان اس کی مثال چوک کی طرح ہے قبر اس کو عالم برزق کہتے ہیں عالم برزق موت سے لے کر قیامت تک جو انتظار کا زمانہ ہے اس کو عالم برزق کہتے ہیں یاد رکھنا اللہ تعالیٰ اپنی مہربان اللہ ہم سب کی اللہ قبر کو اچھا کرے اللہ تعالیٰ سب کی قبر کو اللہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے ہاں قبر میں سب نے جانا ہے یا رکھنا اللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے عثمان غنی ذن رضی اللہ تعالیٰ یعنی جتنا قبر پر حاضر ہو کر روتے شاید اتنا کسی اور جگہ نہیں جتنا قبرستان میں قبر پر حاضر ہو کر روتے اور عثمان غنی نورۂ رضی اللہ تعالیٰ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 میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے احاطے میں دفن کیا گیا کہ قبر کے قریب راستے سے الگ کرنے کے لیے دیوار بنا رہے تھے اچانک قبر میں سوراخ ہوا قبر سے اتنی خوشبو نکلی پوری قبر کو خوشبو سے معطر کر دیا اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا یہ ہمارے مقبول بندے آج تم ان کے ساتھ جڑ جاؤ جہاں یہ پہنچے اللہ تمہیں ہی پہنچایا کہاں ہاں۔ دائیں بائیں فتنے بہت ہیں یا رکھنا عام جلسوں میں اللہ تعالیٰ کی سے رکھ کرتا رہتا ہوں کہ اللہ نے ہماری نسبت جن ہستیوں سے جوڑ رکھی ان کا جنتی ہونا دنیا میں دکھلا دی اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے کرنا ہاں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے بعض سے بات بڑھ گئی میں کر رہا تھا انم العمالب بالنیات کہ تمام کے تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے نیک نیت اچھی نیت اولاد کے بارے میں اچھی نیت ہاں ناظرہ قرآن پاک تو سب بچوں کو پڑھائیں الحمدللہ سب پڑھاتے ہوں گے ناظرہ قرآن پاک تو سب بچوں کو پڑھائیں ایک حافظ بن جائے دو حافظ بن جائیں اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اللہ تعالیٰ نیک تو اللہ تعالیٰ سب بچوں کو بنائے چاہے مدرسے میں پڑھیں سکول کالج کے ماحول میں ہوں میں اللہ سب بچوں کو اللہ نیک بنائے غلط ماحول سے بچنا ہے غلط صحبت سے بچنا ہے نا ہاں اللہ تعالیٰ نیکی کے جذبات اللہ نے بچوں میں اللہ نے بھر رکھے ہیں الحمد للہ بچن دن وہ نیک ماحول مل جائے اب وہ نیکی کے جذبات وہ بھر کر سامنے آ جاتے ہیں الحمد للہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے تو سکول کالج میں پڑھنے کی نیت یہ ہو خدمت خلق برضائے حق کہ ہم خلق خدا کی خدمت کریں گے مخلوق خدا کی خدمت کریں گے خالق کو خوش کرنے کے لیے اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے پھر یہ سب صلاحیتیں اللہ میاں خوشی میں استعمال ہوں گے الحمدللہ للہ میں ایفٹا آباد کے قریب حویلیہ میں تھا وہاں ایک نوجوان نے بڑا اچھا جملہ کہا کہنے لگے دین ہمیں ڈاکٹر بننے سے منع نہیں کرتا فرمایا ڈاکٹر بنو لیکن مسلمان ڈاکٹر انجینئر بنو لیکن مسلمان انجینئر یعنی زندگی کے جس شعبے کے اندر لگے ہوئے ہیں بس وہاں پر اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا اور راضی کرنا الحمدللہ للہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں اپنی دکان میں آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان بنائیں اپنے دفتر کو جنت کا دفتر بنائیں اپنی کھیتی باڑی کو جنتی کھیتی باڑی بنائیں جو جہاں ہیں بس وہاں پر اللہ تعالیٰ کو خوش کرے اور راضی کرے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے نیت نیک ہو اچھی نیت ہو تو میرا کروں ہر جگہ انشاءاللہ ہاں، اللہ تعالیٰ کی خوشی کے بہانے ہر جگہ اللہ نصیب نصیب فرما دیں گے انشاءاللہ ہاں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے پھر میرے حضرت سے ایک صاحب پوچھنے لگے کہ حضرت میں جب بھی کوئی نیک عمل شروع کرتا ہوں شروع میں نیت اچھی ہوتی ہے لیکن بعد میں ریا اور دکھلاوے کا خیال آ جاتا ہے میں کیا کروں میں جب بھی کوئی نیک عمل شروع کرتا ہوں شروع میں نیت اچھی ہوتی ہے لیکن بعد میں ریا اور دکھلاوے کا خیال آ جاتا ہے میں کیا کروں تو اللہ والوں کے عجیب جملے فرمائیں لگے جب بھی کوئی نیک عمل شروع کرنے لگے پڑھنے پڑھانے لگیں واض و نصیحت کرنے لگیں صدقہ خیرات کرنے لگیں ایک مرتبہ اپنے دل پر دھیان دے کے یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ یہ عمل تجھے خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں پھر ہزار بار بھی غیر کا خیال ہے اس کی پرواہ نہ کرے وہ ریا نہیں بلکہ وس بس ہے ہاں ہاں کہ جب بھی کوئی نیک عمل شروع کرنے لگے پڑھنے پڑھانے لگے واض و نصیحت کرنے لگے صدقہ خیرات کرنے لگے ایک مرتبہ اپنے دل پر دھیان دے کے یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ یہ عمل تجھے خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں پھر ہزار بار بھی غیر کا خیال ہے اس کی پرواہ نہ کرے وہ ریا نہیں بلکہ وس ریا ہے ریا کا تعلق تو قص اور ارادے سے ہوتا ہے محض خیال آنے سے ریا نہیں ہوتا ایک ہمارے بڑے بزرگ فرمائے لگے ریا دیکھنے کا نام نہیں وہ تو دکھانے کا نام ہے اس کے لیے تو پوری تیاری کرنی پڑتی ہے یار کام اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائیں اللہ کوئی اپنی حق حلال کی روزی سے اچھا مکان بنا لیں اچھا کپڑا پہن لیں آگے نہیں کوئی اپنی کوٹھی بنگلہ بنا لیں اپنی حق حلال کی روزی سے بس ریا اور دکھلاوا مقصد نہ ہو تو گنجائش سے کوئی ہے اللہ تعالیٰ اپنی ہاں-, ہاں ہاں ریا اور دکھلاوا یہ ٹھیک نہیں یار جس کو کہتے ہیں نمائش یا رکھا ریا دکھلاوا یہ ٹھیک نہیں یار کہ میں ایسی کوٹھی بناؤں اگر ایسا بنگلہ بناؤں کو لو دیکھ کر واہ واہ کریں یہ ٹھیک نہیں یار ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ جب بھی کوئی اچھی چیز کو دیکھیں یا رکھنا ماشاء اللہ کہہ لیا کریں ماشاء اللہ تاکہ نظر نہ لگے یار کا الحمد للہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں یار ہم بلکہ ہر مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے جس طرح نعمت کی قدر دانی یہ شکر ہے اظہار نعمت اس سے پڑھ کر شکر ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی ہے اس کو ظاہر کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں آ رکھنا ہاں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اظہار نعمت اس سے بڑھ کر شکر ہے نم اللہ تعالیٰ سب کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ریا دکھلاوا مقصد نہ ہو ہاں ریا باقی اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار اس میں کوئی ہے جتنا ہو سکے وہ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول اللہ پھر یہ ساری پھر کہتے ہیں یہ جتنی بھی نعمت نعمت تمہارے پاس جو بھی نعمت موجود ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ہاں سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے یار کہاں دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے ہم سر سے لے کر پیر تک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے یار کہاں یہ جنوبی افریقہ ساؤتھ افریقہ میں ایک کروڑ پتی تاجر ان کے منہ میں خوراک کی نالی نہیں ہے ڈاکٹروں نے یہاں گلے میں سوراخ کر کے ایک نالی میدے میں ڈال رکھی ہے اس کے ذریعے خوراک وغیرہ اندر پہنچاتے ہیں بیچارے منہ کے ذریعے کھانا نہیں کھا سکتے کوئی پانی نہیں پی سکتے اب آپ بتائیں یہ خوراک کی نالی ہم سب کے پاس موجود ہے ہم کھانا وغیرہ منہ کریے کھاتے ہیں پانی وغیرہ منہ کریے پیتے ہیں اور وہ کروڑ پتی تاجر اربوں کی دولت موجود اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے محروم بیچارے خوراک کی ایک نالی وہ نہیں لے سکتے اس سے آپ اندازہ لگائیں ہم اللہ تعالیٰ کی کروڑوں خربوں اربوں بے شمار نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں الحمد للہ این پریشانی تکلیف کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی کروڑوں خربوں بے شمار نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوتے ہیں یار کہاں اللہ تعالیٰ سب کو اللہ قبول فرمائے اس لیے کہتے ہیں زبان پر کوئی ناشکری کا کلمہ نہ نے پا یا رکھ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے یا رکھ اولاد دینے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہی یا رکھ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے قرآن پاہ میں آتا ہے یہ بولی میں یشا اناسن کہ جس کو چاہیں اللہ پاک بیٹیاں عطا فرمائے یشاؤ ذکور جس کو چاہیں اللہ بیٹے عطا فرمائے یہب المئی وہ یہب المئی میں یشا اناس و یہب المئی میں ذکور آگے او یج ذکران و اناسا اور جس کو چاہیں اللہ پاک بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرما دیں وہ عالم وقیمہ اور جس کو چاہیں اللہ پاک بانج بنا دیں ہاں یہ سب اولاد اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں اللہ اولاد اولاد نہ ہو تو بس ہاں سب سے بڑا وظیفہ دعا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے رکھنی ہے خیر اسباب کے درجے میں کوئی تھوڑا بہت علاج وغیرہ کروانا یا اس کے لیے کوئی تدبیر کرنا اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے لیکن دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے یار کہاں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مقبول ہے ہاں، عالم نے اولاد کی وجہ سے آگے نے گھر والی کو تانا نہیں دینا چاہیے رکھنا ہاں اس بیچاری کے اپنے اختیار میں تو نہیں ہے دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے یار ہاں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں لیکن ان کو مانگنا بہت پسند یار رکھنا ہے ہمارے ایک بزرگ استاد تھے حضرت مولانا عبدالغفار صاحب رحمہ اللہ تعالی ان کی شادی نہیں ہو سکی شادی نہیں ہو سکی شادی نہیں ہوئی تو اولاد بھی نہیں بعد نئے مہمان ملنے کے لیے آتے تو وہ ان سے پوچھتے آپ کے کتنے بیٹے ہیں آپ کے کتنے بیٹے ہیں فرماتے اللہ ہر سال دو ڈھائی سو دیتے ہیں اللہ ہر سال دو ڈھائی سو دیتے ہیں کہ مرض سے میں جتنے بچے پڑھتے ہیں یہ سب میرے بیٹے ہی ہیں الحمدللہ للہ کیسا پیارا جملہ فرماتے الحمدللہ فرما اللہ اور میں ہر سال دو ڈھائی سو دیتے ہیں کہ مرض سے میں جتنے بچے پڑھتے ہیں یہ سب میرے بیٹے ہی ہیں چلو اپنے یعنی اپنے اپنی اولاد نہیں ہے تو اللہ نے بھائی کو اولاد دے رکھی ہے ان کی طرف ان کی اولاد کی طرف محبت کی نظر سے دیکھ لیا کریں تو وہ بھی آپ کے بیٹے ہی بیٹی ہیں الحمد ہم اور نہیں اور تو تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی نہیں یا رکھنا آگے نہیں کسی بھائی کی اولاد کی طرف محبت کی نظر سے دیکھ لیا الحمد وہ بھی آپ کے اپنے بیٹے ہی بیٹی ہیں الحمد للہ ہاں دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہی الحمد للہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں اللہ اپنی بارگاہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں لیکن ان کو مانگنا بہت پسند یار رکھنا رونا دھونا بہت پسند اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے الحمد للہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی مہربانی فرمائے عقیدہ بھی ٹھیک رکھنا چاہیے یار ہاں۔ ہے ہاں دیکھو آپ دربار پر جائیں ضرور جائیں وہاں پر عیسال ثواب کریں الحمد عیسال ثواب ہے ال ایسے ہی اپنے بزرگ حضرات ہوں ان سے دعا کی درخواست آپ کر سکتے ہیں خوب دعا کہ میرے لیے دعا فرما دے الحمدللہ دعا کی درخواست کر سکتے ہیں آگے کوئی کوئی حر نہیں الحمدللہ لیکن دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے یار کہاں ایک علاقے میں ایک دربار تھا ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں ایک بیری کا درخت تھا بیری کا درخت بے اس کے بارے میں لوگوں نے مشہور کر رکھا کہ اس بیری سے جو اس بیری کے درخت سے جو بیر کھا لے اللہ اس کو اولاد دے دیتے ہیں اللہ اولاد دے دیتے ہیں لیکن اس دربار کے جو مجاور تھے ان کی دو گھر والیاں اور ان کا ایک بچہ بھی نہیں یار رکھ رہا پتہ کیا کرے گا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے ہاں الحمد اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں اللہ اپنی بار عیسیٰ علیہ ثواب الحمد ہے تمام بزرگ ہیں الحمد للہ سب ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں ہر علی حجبئی رحمۃ اللہ علیہ بڑی ہستی گزری رکھنا پاک پتن شریف میں ہر بابا شکنگر رحمۃ اللہ علیہ یہ سب بڑی ہستیاں گزری لیکن یہ بھی وہ سب اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی پھیلاتی یا ہیں کوئی مشکل پیش آ جائے کوئی پریشانی تکلیف آ جائے جھوڑی اللہ پاک کی بارگاہ میں پھیلانی ہے رہا ہوں اللہ تعالیٰ اپنی اللہ ایک ہے وسیلہ یا رکھنا وسیلہ کسی بزرگ کا نام لے کر وسیلہ پکڑ سکتے ہیں یا اللہ یہ آپ کے نیک بندے ہیں یا اللہ ان کے صدقے میں ان کے طفیل سے یا اللہ میری حاجت پوری فرما دیں بس وسیلے کی حقیقت یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کسی ولی کسی نیک بندے کا نام لے کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنا ہوتا ہے اے یا اللہ یا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے یار دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اللہ ہم سب کو اللہ اپنے وسیلے کی حقیقت یہی ہوتی وسیلہ پکڑنا وسیلہ ہے وہ عمل کے ذریعے بھی وسیلہ پکڑا جا سکتا ہے جیسے وہ سکول کتابوں میں مشہور واقعہ پڑھا ہوگا آپ حضرات وہ تین آدمی غار میں غار میں بارش آئی تو وہ غار میں چلے گئے اور اچانک ایک پتھر گرا یا رکھنا اور وہ غار کے منہ پر غار کا منہ بند ہو گیا تو ہر ایک نے اپنے اپنے عمل کے ذریعے وسیلہ پکڑا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نیک عمل کے وسیلے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے وہ غار کا پتھر وہ دروازے کے منہ سے ہٹا دیا غار کے منہ سے ہٹا دیا اللہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرما دی الحمدللہ للہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ تو بہرحال اولاد بھی اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے رضا برقضا حضرت حکیم علمت علامت رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں لگے اخلاص سے بڑھ کر مقام رضا برقضا کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہیں یا اللہ جس حال میں تو رکھے میں خوش ہوں زبان پر کوئی شکوہ شکایت نہ ہوا کہاں یہ بہت بڑا مقام الحمد للہ اللہ تعالیٰ اپنے ہیں باقی ہیں باقی کوئی کوئی تھوڑا بہت کوئی اپنا کوئی ہے کوئی علاج کے درجے میں کوئی ہیں سنت سمجھ کر ہے کوئی علاج وغیرہ کروانا کوئی تدبیر اختیار کرنا اس کی بھی گنجائش ہے الحمد للہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں اللہ تعالیٰ تعویذ وغیرہ ہیں تعویذ تعویذ گنڈا ہوتا ہے ان تعویذ گنڈے کے لیے بھی تین شرطیں ہیں پہلی شرط یہی ہوتی ہے کہ مؤثر بذات نہ سمجھے تعویذ کو مؤثر بذات اثر ڈالنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے یار کہاں الحمد للہ جیسے حضرت اللہ علیہ فرمائے لگے دوائی تو مریض کی مرض سے توجہ ہٹانے کے لیے ہوتی ہے باقی شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے یار کہاں ہاں الحمد للہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے یہ بائیس رجب ہے نا کچھ یہ کنڈوں کی رسم ہوتی ہے کنڈوں کی لیکن اس میں بھی ذرا احتیاط کی جائے بہرحال بعض ہمارے کابی حضرات یہی فرماتے ہیں کہ یہ بائیس رجب حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے حضرات نسبت کرتے ہیں حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی ولاد کی طرف نسبت کرتے ہیں اور بھی لیکن احتیاط کرنی چاہیے ہاں عیسال ثواب میں نے رکھے نا جب چاہے آپ کر لیں اس میں کوئی حرج نہیں لیکن یہ دن مقرر کرنا یہ مناسب نہیں ہے بالخصوص اگر حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے تو شیعہ حضرات بعض دفعہ اس آڑ میں یا رکھنا وہ خوشی مناتے ہیں شیعہ حضرات ہیں ہیں حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ سے رکھتے یہ ان سے بھی احتیاط کیا کریں یا رکھنا ہے ہاں، دیکھو تمام صحابہ کرام ہماری آنکھوں ہی ٹھنڈک اور سر کے تاج ہیں صحابہ نہ ہوتے تو یہ دین ہم تک کیسے پہنچتا یا رکھنا صحابہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا ہے یار کا الحمدللہ تمام صحابہ کرام ہمارے آنکھوں ہی ٹھنڈا کو سر کے تاج اصحابی کن نجوم فبی ای مقتدئی تم تم میرے تمام کے تمام صحابہ ہدایت کے آسمان پر روشن ستارے جس ایک کے پیچھے چلیں گے جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں یار ہاں اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا مرکز یار کا ہاں کسی صحابی کا بغض رکھنا میرے کروں یہ یہ ایمان کو خطرے میں ڈال سکتا ہے یار ہاں ایک شیعہ محقی توسی محقی توسی ایک شیعہ گزرا یہ اس نے صحابہ کرام کے بارے میں کچھ ایک بارے میں کتاب لکھی اور صحابہ کرام کی اس میں توہین کی جب مرنے لگا تو اس کے منہ سے پخانہ نکل رہا تھا یہ فارسی میں پوچھنے لگا فار فار کہ یہ چیز یہ کیا ہے تو قریب کوئی بیٹھے ہوئے لگے قریب کوئی سنی بیٹھے ہوئے لگے آن در آخر تجرید یہ وہی گندگی ہے جو صحابہ کرام کے بارے میں توہین کی توہین کر کے وہ گندی کھائی تھی آج وہ نکل رہی رکھنا اللہ تعالیٰ اللہ ہم سب کی حفاظ فرمائے تمام صحابہ کرام ہماری آنکھوں ہی ٹھنڈک اور سر کے تاج ہی آگا ہاں اللہ میں نے سنا میں ابھی دو ڈھائی ہفتے قبل مدینہ منورہ میں تھا مدینہ منورہ میں مدینہ عمرے کے عمارہ سفر پر وہاں مدینہ منورہ کے ایک نیک نیکساہ بتلائیں لگے کہ یہ میدان عہد اللہ سب کو اللہ حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے وہاں حاجی حراج سید الشہدہ حضرت حمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں ہر کی قبر پر حاضی دیتے ہیں اسی احاطے پر حاضی دے کر عیسال ثواب کرتے ہیں فاتح خانی کرتے ہیں وہاں نالے وہاں قریب بڑی مسجد بن رہی ہے مسجد شہداء عہد کے نام سے تو وہاں مسجد کے لیے کھدائی کر رہے تو شہدائے عہد میں سے بعض صحابہ کرام کی میتیں اسام مبارکہ اساد مبارکہ ظاہر ہو گیا رہے بعض صحابہ کرام کی میتیں یعنی ان کا ان کا جسم مبارک ظاہر ہو گیا جب قریب کے حضرات نے صحابہ کرام کی زیارت کی چودہ سو سال گزرنے کے باوجود آج بھی ان کے جسموں سے تازہ خون بہ رہا تھا اللہ نے ہماری نسبت ان نورانی ہستیوں سے جوڑ رکھی رکھنا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی مہربانی فرمائے صحابہ کرام کی عظمت کو پہچاننا ہو تو قرآن پاک سے پہچانے حدیث شیف سے پہچانے یار الحمدللہ جن کے ہاں. کل واد اللہ الحسن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وعد ہر ایک سے ہم نے جنت کا وعدہ کیا یار کل ہاں تمام صحابہ کرام سب کے سب جنتی یار کا للہ اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر اللہ تعالیٰ چلائے رکھے ہاں اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں اللہ ہم سب کو وقت کو ضائع نہ کیا کریں یہ ناول وغیرہ یہ کوئی یہ چیزیں ہیں ان میں وقت کو ضائع نہ کیا کریں پڑھیں تو صحابہ کرام کے واقعات پڑھیں یا رکھنا ہاں۔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 حرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی معرف الحدیث اس کا مطالعہ کر لیا کر الحمد للہ المصطفیٰ حضرت مولانا عزیز کاندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے یہ اکابی حضرات ان کا عسوائے رسول اکرم حضرت ڈاکٹر عبدالحیار فی رحمۃ رحمت اللہ علیہ کی مبارک کتاب جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مبارک طریقے آداب لکھے گئے ہیں الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اللہ ہم سب کو اللہ اپنے کوئی اپنے بزروں کی اہل حق کی کتابیں ہیں ہاں وہ پوچھ لیا کریں الحمدللہ للہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ دین پہ قائم رکھے انشاءاللہ پھر یہ سفر آخرت کی خوشی میں پہنچے گا جہاں اللہ تعالیٰ سب ارمان پورے کریں گے آمین آمین و آخر الحمدللہ الحمد للہ